سر زمیں ہماری ہم اس کے پاس با ہے یہ سر زمیں ہماری ہم اس کے پاس با ہے سن لو اے پیارے لوگو ہم لوگ طالبہ ہے سن لو اے پیارے لوگو ہم لوگ طالبہ ہے اس پاک سر زمیں کی بنیاد لا الہ ہے اس پاک سر زمیں کی بنیاد لا علا ہے غالب کرے کلمہ ہم لوگ طالبہ ہے یہ سر زمیں ہماری ہم اس کے پاس ہے سن لو اے پیارے لوگوں لوگ طالبہ ہے سن لو اے پیارے لوگو ہم لوگ طالبہ ہے دکھ درد ہے ہمارا جو بھی ہے غم تمہارا دکھ درد ہے ہمارا جو بھی ہے غم تمہارا ہم سب ہے ایک ملت ہم ایک کاروا ہے یہ سر سمی ہماری ہم اس کے پاس ہے سن لو اے پیارے لوگو ہم لوگ طالبہ ہے سن لو اے پیارے لوگ ہم لوگ طالبہ ہے ہے نور ولی مفتی اس کارواں کے رہبر ہے نور ولی مفتی اس کارواں کے رہبر وہی امیر لشکر تحریک طالبہ ہے یہ سر سمی ہماری ہم اس کے پاس ہے سن لو اے پیارے لوگو طالبہ ہے سن لو اے پیارے لوگو ہم لوگ طالبہ ہے سب میڈیا کا دھوکہ کفار کی ہے سازش سب میڈیا کا دھوکہ کفار کی ہے سازش جو فاصلے ہمارے تمہارے درمیاں ہے جو فاصلے ہمارے تمہارے درمیاں ہے یہ سرزمی ہماری ہم اس کے پاس ہے سن لو اے پیارے لوگو ہم لوگ طالبہ ہے سن لو اے پیارے لوگو ہم لوگ طالبہ ہے اے نوجوان مسلم تو کیوں خفا ہے ہم سے اے نوجوان مسلم تو کیوں خفا ہے ہم سے ہم خیر خواہ تیرے ہم تیرے ترجمہ ہے ہم خیر خواہ تیرے ہم تیرے ترجمہ ہے یہ سرزمی ہماری ہم اس کے پاس ہے سن لو اے پیارے لوگو طالبہ ہے سن لو اے پیارے لوگو ہم لوگ طالبہ ہے اس پاک سر کو بر دے گے امن سے ہم اس پاک سر کو بر دے گے امن سے ہم یہ وعدہ ہے ہمارا ہم امن کا نشاں ہے یہ وعدہ ہے ہمارا ہم امن کا نشان ہے یہ سر زمین ہماری ہم اس کے پاس ہے سن لو اے پیارے لوگو ہم لوگ طالبہ ہے سن لو اے پیارے لوگو ہم لوگ طالبہ ہے بندوق یہ ہماری ہوگی اما تمہاری بندوق یہ ہماری ہوگی اما تمہاری ہم ختم کر دے جتنی افواج ظالمہ ہے ہم ختم کر دے جتنی افواج ظالمہ ہے یہ سرزمی ہماری ہم اس کے پاس ہے سن لو اے پیارے لوگ ہم لوگ طالبہ ہے سن لو اے پیارے لوگو ہم لوگ طالبہ ہے ہم مصطفیٰ کی امت تلوار جن کی سنت ہم مصطفیٰ کی امت تلوار جن کی سنت ظالم پہ قہر ہے ہم اپنوں پہ مہربا ہے ظالم پہ قہر ہے ہم اپنوں پہ مہرباں ہے یہ سر ہماری ہم اس کے پاس با ہے سن لو اے پیارے لوگو ہم لوگ طالبہ ہے سن لو اے پیارے لوگو ہم لوگ طالبہ ہے عرض پیارے لوگو تم ساتھ دو ہمارا ہے عرض پیارے لوگو تم ساتھ دو ہمارا ہم سب کا ہو یہ نعرہ ہم لوگ طالبہ ہے ہم سب کا ہو یہ نعرہ ہم لوگ طالبہ ہے یہ سر سمی ہماری ہم اس کے پاس لو اے پیارے لوگ ہم لوگ طالبہ ہے سن لو اے پیارے لوگو ہم لوگ طالبہ ہے سن لو اے پیارے لوگوں